کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ سدھ کے دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا دیتی ہے دنیا میں انسان پر مختلف حالات آتے رہتے ہیں کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں یہ ناخوشگوار حالات برے حالات جو آتے ہیں اس میں اللہ تعالی کی حکمت کار فرما ہوتی ہے ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے یہ میرے سامنے آجزی کا اظہار کرے یہ میرے سامنے بندگی کا اظہار کرے تو سمجھدار بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اس منشا کو سمجھتے ہیں اور جب بھی برے حالات آئیں تو فوراً اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں روئیں گڑ گڑائیں اور آجزی کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاقد ارسلنا الا ام من قبل فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون اللہ یا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کی طرف انبیاء کو بھیجا اور جب ان لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کو تنگی اور شدت کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ آجزی کریں گڑ گڑائیں میرے سامنے فلولا ایسا کیوں نہ ہوا جب حالات برے ہو گئے ناخوشگوار حالات آ گئے اب وہ لوگ میرے سامنے گڑ گڑاتی کیوں نہیں ہیں ولا کن قصد لیکن ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اصل وجہ یہ ہے حالات کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو خراب اور ناخوشگوار حالات کو اسباب کے درجے میں سنوارنے اور درست کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں اللہ رب العزت کی جو چاہت ہے کہ میرے سامنے روئیں یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا کیوں ولیکن قصد قلوب ہوں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں وزین الحم الشیطان و و وملون اللہ نے ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے برے عملوں کو مزین کر دیا ہے تو جب بھی ہمارے اوپر ناخوشگوار حالات آئیں تو اسباب کے درجے میں ہم کوشش کریں ہم حالات کو درست کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال الجلال کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی یہی ہم سے چاہتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو کئی مرتبہ ہمیں دعا کی قبولیت کے آثار جلدی نظر نہیں آتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کرتا بھی ہے یا نہیں قبول کرتا پتہ نہیں ہماری دعائیں سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ علیہ سلاۃ وسلام سے مختلف سوالات پوچھے اور پروردگار ذوالجلال نے ان سوالات کے جوابات محبوب کو بتائے اور ساتھ یہ بتا دیا کہ آپ کے صحابہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں ان کو یہ جواب دے دو یہ سوال پوچھ رہے ہیں ان کو یہ جواب دے دو یس النا کا عندری یتامہ کل اسلح الحم خیر آپ سے یہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں ان کو جواب دے دو کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا یتیموں کی خیر کی کوشش کرنا یہ ایک بہتر کام ہے یس النا کا مادہ یون فکون یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کیا کریں کل ما انفق من خیر فلیل والدین والاقربین اقربین آپ جو مال خرچ کرتے ہیں والدین کے اوپر خرچ کیا کریں اقربین کے اوپر خرچ کیا کریں یس کا انل محید یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم حیض عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کل محبوب آپ بتا دیجئے ہوا ازن فاطل النسا افل محید اس حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہنا چاہیے ہم بستری کے اعتبار سے حضور کو بتا دیا کہ آپ ان کو جواب دے دیں آپ ان کو جواب دے دیں لیکن حضور کے صحابہ نے ایک سوال پوچھا کہ اگر ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ قریب ہے تو ہم آہستہ پکاریں اگر دور ہے تو ہم ذرا اونچی آواز سے پکاریں تاکہ ہماری پکار سن سکے تو جب یہ سوال پوچھا تو پروردگار عز الجلال نے محبوب کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کو جواب دے دیں بلکہ اللہ رب العزت نے براہ راست خود جواب دیا کہ وہ عبادی عنی فنی قریب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں تو میں خود ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں قریب ہوں اجیب دعوت جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور پورا کر لیتا ہوں قبول کر لیتا ہوں پروردیگارز جلال کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن عظیم الشان نے جو حقیقت بیان فرمائی ہے اس کے اندر ایک بال کے برابر بھی کوئی شک اور شبوں کا امکان نہیں ہے تو ہمیں دل کے یقین کے ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں ہمارا رب ہماری دعا کو قبول کرتا ہے اور قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا تذکرہ مختلف مقامات پہ فرمایا ہے اور باقاعدہ یہ سمجھایا ہے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے کیسے اس مشکل وقت میں ان کی مدد کی کیسے میں نے ان کی دعا قبول کر لی قرآن عظیم الشان میں متعدد مقامات پہ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علی نبی جناب علیہ السلاۃ والسلام کو جب زمین پہ اتارا گیا اس وقت ندامت اور افسوس کی حالت میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو غفار اور ستار پایا حضرت نوح علیہ السلام نے مظلومیت کے عالم میں جب اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو ناصر و مددگار پایا حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو نجات دہندہ پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ کے اندر سے جب اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو مشکل کشا پایا حضرت موسا علیہ السلام نے مدین شہر کے پاس کنویں کے کنارے پہ جب اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنے لیے مل جاؤ مأوا پایا حضرت موسا علیہ السلام نے دریا کے کنارے پہ جب اپنے رب کو نجات کے لیے پکارا تو اپنے رب کو نجات دہندہ پایا حضرت حاضرہ علیہ السلام نے مکہ کی سنگلاخ وادی میں اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگنے کے لیے رب کو پکارا تو اپنے رب کو حاجت روا پایا حضرت سارا علیہ السلام نے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کی خاطر پکارا تو اپنے رب کو محافظ اور نگہبان پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر اور احزاب کے مواقع میں اپنے رب کو پکارا تو رب کو ناصر اور مددگار پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب شیروں اور درندوں اور سانپوں کے سے بھرے جنگل میں جب اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو محافظ و مددگار پایا جب بھی کسی نے اپنے رب کو پکارا ہے تو رب نے ضرور بھی ضرور اس کی پکار کو سنا ہے اور اس کے مشکل حالات میں اس کی مدد فرمائی ہے پروردگار نے وعدہ کیا ہے اجیب و دعوت اک دا میں دعا مانگنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب بھی مشکل حالات پیش آئیں جب بھی ہماری کوئی حاجت ہو جب بھی ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہم اپنے رب کو پکاریں اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا والوں سے جب کوئی مانگتا ہے تو ایک مرتبہ تو وہ دے دیتے ہیں دوسری مرتبہ مانگیں تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جب ہم تیسری مرتبہ مانگتے ہیں تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ تجھے تو بس مانگنا ہی آتا ہے جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ مختلف ہے ہم ایک مرتبہ مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا ہے ہم پھر مانگتے ہیں تو پھر دیتا ہے ہم پھر مانگتے ہیں تو پھر دیتا ہے حتیٰ کہ جو بندہ ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل فرما دیتا ہے وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے کہ میرے سے مانگتی کیوں نہیں ہو ملم یس اللہ یقب علیہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے وقال رب استجب لکم فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا ان اللہ دین یس تک عبادتی جو بندہ اس دعا والی عبادت سے تکبر کرتا ہے اعراض کرتا ہے مجھ سے مانگتا نہیں ہے سید خلون جہنم داخرین زلیل کر دیے جائیں گے اور ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور یہ بندی کی سعادت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر دعا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں معذر سامعین ہم ذرا غور کریں کہ ایک بندے کو اگر روزی کی تلاش ہے تو وہ دکان پہ بیٹھتا ہے اور رزق کے حصول کے لیے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے وہ گھاک کا انتظار کرتا ہے تو گھاک آتا ہے تو اس کی خوشامد بھی کرتا ہے اور اس کو کسی طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنی ہم کوشش کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ممنوع نہیں ہے لیکن وہ بندہ جو دس گھنٹے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے یا دکان پہ بیٹھ سکتا ہے وہ نماز کے بعد پانچ منٹ کے لیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا نہیں مانگ سکتا اس کے لیے یہ کام مشکل ہوتا ہے کسی بھی مشکل میں ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں مشقتیں برداشت کرتے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن رب کی طرف توجہ کا ہو جانا دھیان کا ہو جانا اس سعادت سے ہم محروم رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی طرف رجوع کر لیا کریں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح علیہ باب الرحمت فتحت من فتح علیہ باب فتحت علیہ ابواب الرحمہ جس بندے کے اوپر دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے اوپر رحمت کے کئی دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو جس بندے کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے لمبی لمبی دعا مانگنے کو دل کرتا ہے اور کبھی دعا مانگتی ہوئی اکتاتا نہیں آئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بندے کے اوپر رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے اس کو اللہ نے دینے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور جس کو اللہ دینا نہیں چاہتا اس کو مانگنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ سے مانگ نہیں سکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آجز سے من آجز عنی دعائے لوگوں میں سب سے زیادہ آجز اور بے چارہ وہ بندہ ہے جو دعا مانگنے سے آجز ہو چکا ہے بیچارہ وہ دعا نہیں مانگ سکتا تو دعا کسرت سے مانگتے رہنا یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے اور ہمارے مسائل کا حل اسی کے اندر پوشیدہ ہے اسباب کے اختیار کرنے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا لیکن اسباب کے اندر تاثیر ڈالنا اسباب کے اندر برکت ڈالنا یہ تو مسبب الاسباب پر نے کرنا ہوتا ہے تو ہم اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ رب کی طرف بھی رجوع کر لیا کریں حضرت موسا علیہ السلام بیمار ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ بیمار ہوں اللہ نے فرمایا کہ جنگل میں جاؤ فلاں درخت ہے اس کا پتہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے انہوں نے پتا تھوڑا اور کھایا تو ٹھیک ہو گئے کچھ عرصے بعد پھر بیمار ہو گئے تو خود بخود گئے اسی درخت کا پتا توڑا اور کھا لیا لیکن ٹھیک نہ ہوئے عرض کہ اللہ بیماری بھی وہی درخت بھی وہی پتا بھی وہی لیکن میں ٹھیک نہ ہوا تو پروردگار رسول جلال نے فرمایا کہ درختوں کے پتوں میں تو شفا نہیں ہے شفا تو میں نے دینے ہوتی ہے شفا تو میں تو یہی بیمار ہے کوئی بندہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے وہ ہسپتال میں جائے وہ علاج کروائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اللہ تعالی کے سامنے رونا آجزی کرنا اللہ سے مانگنا یہ ضروری ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی معمولی پریشانی کی وجہ سے بندے کو تھکا کے رکھ دیتا ہے معمولی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے بندہ تھک جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ بیماری کیا ہے یہ دوائیاں یہ ٹیسٹ اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن مسئلہ معمولی سا ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا معذر سوامی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پکاریں اور بار بار پکاریں کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ میں گناہگار ہوں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں تو ہماری دعا قبول ہونی نہیں ہے تو ہمیں دعا مانگنی نہیں چاہیے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اگر ہم گناہ گار ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز قبول ہوتی ہے ہاں ہماری نماز قبول ہوتی ہے ہم روزہ رکھیں ہماری ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے جی ہاں روزہ بھی قبول ہوتا ہے تو ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی حضرت سفیان بن اینا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ قد اجابا دعا شر خلقی وہ شیطان فقح فلا یوجیب وہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے بدترین مخلوق شیطان کی دعا کو قبول کر لیا تھا جب شیطان نے کہا تھا رب انضرنی ارائیوں میں یوں باسوم اس وقت جس وقت شیطان نے نافرمانی کی اور رب ذوالجلال نے دربار سے نکلنے کا حکم دیا فخر نہ میرا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کتنا جلال میں تھا لیکن اس کے باوجود بھی شیطان کو پتا تھا کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے فوراً دعا مانگی رب یوم باسوم اللہ قیامت کے واقعہ ہونے تک مجھے مہلت دے دے مجھے موت نہ دینا خالف من المنظرین اللہ نے اسی وقت بھی دعا قبول کر لی جا تجھے مہلت ہے قیامت کی صبح تک تو زندہ رہے گا تو اگر شیطان جیسے مردود کی دعا اللہ نے اس وقت قبول کی جس وقت اللہ تعالیٰ کے آئین جلال کا وقت تھا ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں کرے گا اور محض سمین یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو عبادت سمجھتے ہیں ہم ہمارا یقین ہوتا ہے نا کہ نماز کے بدلے ہمیں ثواب ملے گا ہم تلاوت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا بالکل ایسا ہی ہے ہم روزہ رکھتے ہیں روزے کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مانگتے ہیں ممکن ہے وہی کچھ مل جائے اور ہمارا یہ دھیان ہی نہیں ہوتا کہ اس دعا کے بدلے ہمیں ثواب بھی مل جائے گا تلاوت کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے نماز کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے اس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو جو کچھ مانگتے ہیں وہی کچھ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا مستقل ایک عبادت ہے بلکہ حضور علیہ سلاۃ وسلام نے تو دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے تو ہم ضرورت کی خاطر تو دعا مانگتے ہی ہیں عبادت کی نیت سے دعا مانگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور ہمیں باقاعدہ اجر ملے گا امال نامے کے اندر اس دعا کی برکت سے ہمارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی تو اللہ رب العزت نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے بندہ بار بار مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کچھ سلسلہ مؤخر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی استقامت والا ہے اور میرے در کے ساتھ کب تک یہ چمٹا رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے میں سے کسی ایک کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور پھر آپ علیہ سلاط وسلام نے فرمایا کہ جلد بازی یوں کرتا ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ قد دعوت اللہ فلم یو جبلی میں نے تو اللہ کو بہت پکارا لیکن اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی یہ جو جلد بازی کرتا ہے پھر اللہ قبول نہیں کرتا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بار بار اللہ کو پکارنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدی نفسی بھی قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان العبد يدعو اللہ وہ ازبان بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ تعالی اس بندے سے ناراض ہوتا ہے فیارز عنہ اس سے اعراض کرتا ہے دعا قبول نہیں کرتا سما یدعو ہو فیعرض یو ہو دوسری مرتبہ پکارتا ہے اللہ پھر اعراض کرتا ہے سما یدعو ہو فیعرض یو ہو بندہ تیسری مرتبہ پھر پکارتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اعراض کرتا ہے قبول نہیں کرتا اور جب وہ چھوٹی مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا ابدی این یدعو غیری میرے بندے نے تو انکار کیا ہے یوں کہیں کہ میرے بندے نے تو قسم کھائی ہے کہ میرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے گا تو فرشتوں کو فرماتے ہیں فقد عجب تو لہو میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں تین چار مرتبہ بندہ مانگ لیتا ہے اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار مجھ سے مانگتا ہے میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالی ہماری دعا کی قبولیت میں تاخیر فرمائیں ہمارا پھر بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسی اللہ کو پکارتے رہیں کیونکہ اس اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا رب ہوتا تو ہم اس کو پکارتے جب ہے ہی ہمارا ایک رب تو ایک ہی رب کو پکارنا ہے کسی بندے کے پاس دوسرا آپشن موجود ہو تو بندہ کہ چلو اس کو چھوڑو ادھر وہ آپشن اختیار کر لو جب کوئی اور آپشن ہی نہیں ہمارے پاس تو ہم نے اسی رب کو ہی پکارنا ہے یہی تو وجہ ہے کہ ایک اللہ والے حج پہ گئے اپنے ساتھ خادم کو لے گئے تو جب وہ عرفات کے میدان میں تھے اور لبیک کہہ رہے تھے لبیک اللہ لبیک اوپر سے آواز آئی لا لبیک آپ کے لیے کوئی لبیک نہیں ہے یہ پھر پکارتا لبیک اللہ لبیک اوپر سے آواز آتی لا لبیک اب خادم حیران تھا کہ ہمارے شیخ ہمارے نیک بزرگ یہ اللہ کو پکارتے ہیں لبیک اللہ فرماتے ہیں لا لبیک آپ کے لیے کوئی لبیک نہیں ہے تو کہنے لگا کہ حضرت آپ کے لیے اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک آپ پھر کیوں پکارتے ہیں تو فرمانے لگے کہ آپ نے تو پہلی مرتبہ میرے ساتھ حج کیا ہے اور آپ نے یہ سلسلہ دیکھا ہے میں تو گزشتہ تیس سالوں سے حج پہ آتا ہوں اور ہر مرتبہ یہی آواز سنتا ہوں لال لبیک لا لال آپ تو ایک ہی مرتبہ سے اکتا گئے میں تو تیس سال سے یہ سن رہا ہوں پھر بھی یہاں پہ آتا ہوں تو خادم نے کہا حضرت پھر آپ آتی کیوں ہیں جب آپ کے حج قبول ہی نہیں ہوتا تو آنے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ والے نے فرمایا کہ اگر میں یہاں پہ نہ آؤں تو کوئی اور دوسرا در دکھا دو جہاں پہ میں چلا جاؤں کوئی دوسرا در ہوتا تو میں چلا جاتا اب میری یہاں میرا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میری حاضری قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں جہاں بندہ چلا جائے ہاں اتنی سی بات ضرور ہے کہ جب ہم اپنے رب کو پکاریں تو دل کے دھیان اور توجہ کے ساتھ پکاریں بھیک مانگنے والا جو بھیک مانگتا ہے نا اس نے ایک روپے کا سوال کرنا ہوتا ہے اور ایک روپے کے لیے وہ سراپا سوال ہی بنا ہوتا ہے اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے بندے کو ترس آئے اس نے خام خام اپنے پاؤں کے اوپر پٹیاں لپیٹی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے بندے کو ترس آئے خام خامے لاٹھی کے سہارے لنگڑاتا ہوا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا کی توجہ اپنی طرف مبزول کر دے اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کے مانگنے کا انداز عجیب ہوتا ہے اور بار بار مانگتا ہے اور منت سماجت کرتا ہے یہ بھیک مانگنے والا جو ایک روپے کسی سے مانگتا ہے تو کیسے اس کو طریقہ آتا ہے ہم تو اللہ تعالی سے مانگتے ہیں اس عظیم پر سے مانگتے ہیں اور ہم ایسے استغنا کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں دو چار دعائیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں نماز کے بعد بس دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا بعض لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ پڑھنے والی بات ہے دو چار دعائیں یاد کی ہیں نہ دھیان اس طرف ہوتا ہے نہ توجہ ہوتی ہے نہ کوئی آجزی ہوتی ہے ہم فر فر وہ دعائیں پڑھتے ہیں بس جیسے کوئی بڑا چھوٹوں کو آرڈر جاری کرتا ہے نا باپ گھر سے نکلتا ہے صبح صبح تو ایک بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو اور پھر یہ کام بھی کرنا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے تین چار کام بتا دیتا ہے کہ یہ یہ کام کرنے ہیں اور پھر باپ چلا جاتا ہے اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو دو چار کام بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ مجھے چاہیے بیٹے کی ملازمت چاہیے اور بیٹی کی اولاد چاہیے اور میرے کاروبار کے اندر برکت چاہیے اس طریقے سے ہم اللہ کو آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں قبول کر لے اس طرح تو اللہ قبول نہیں کرتا یقینی با... میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے گنا ہمارے برے اعمال قطعا ان دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بن سکتے اگر ہم آجزی کے ساتھ گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اور بندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں ادر اللہ و تم موقنون تم اللہ سے دعائیں مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو وہ علم ان قل بن غافل اور اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر گز غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا بیٹے ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں ہاتھ ہم نے کھڑے کی اٹھائے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دکان کا خیال دل میں ہوتا ہے کاروبار کا خیال دل میں ہوتا ہے ایسے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی حضرت موسا علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو دعا مانگ رہا تھا اور بہت زیادہ آجزی کا اظہار کر رہا تھا حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سرز کے اللہ لوکانت حاجت ہو بے یدی لقویت اگر اس بندے کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی میں تو اس کی حاجت پوری کر دیتا یعنی مجھے تو اس کے اوپر ترس آیا اللہ آپ تو میرے سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں تو آپ کو ترس کیوں نہیں آیا تو پروردگار رضو جلال نے فرمایا کہ اس بندے کی کچھ بھیڑ بکریاں ہیں اس کا دل بھیڑ بکریوں میں اٹکا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے دل کٹ جائے پھر میں اس کی دعا قبول کروں گا حضرت موسا علیہ السلام نے اس بندے کو بتا دیا کہ آپ کی دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی پہلے دل ادھر سے کاٹو اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہو جاؤ پھر دعا قبول ہوگی اس بندے نے دعا مانگ لی اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تو ایک تو ہمیں دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بار بار مانگا کریں بار بار مانگا کریں اور اگر ہمیں بظاہر قبولیت کے آثار نظر نہ آئیں پھر بھی رب کا در نہیں چھوڑنا چاہیے وہ بھیک مانگنے والا نابینا تھا وہ ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا دروازے کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے مسجد کے دروازے پہ پہنچا پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا بار بار لیکن دروازہ کھلا نہیں اب نابینا ہے دروازے کے سامنے کھڑا ہے بار بار بجا رہا ہے وہ کھلتا نہیں ہے آخر تنگ آ کے کہنے لگا یہ کس بخیل کا دروازہ ہے میں بار بار کھٹکھٹا رہا ہوں کھلتا ہی نہیں ہے گلی میں ایک نوجوان جا رہا تھا وہ کہنے لگا یہ کسی بندے کا دروازہ نہیں ہے یہ مسجد کا دروازہ ہے مسجد کا دروازہ ہے وہ تھا تو مانگنے والا جو پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا سیدھا زمین کے اوپر مارا اور کہنے لگا جب میں اللہ کے دروازے پہ پہنچا ہوں اب میں کسی اور کے در پہ جانے سے شرماتا ہوں کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا ہمارے سامنے یہ عظیم در موجود ہے جس وقت ہم چاہیں دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانا ہو تو مخصوص اوقات ہوتے ہیں ملاقات مشکل ہوتی ہے بندہ اپنی گزارش نہیں کر سکتا کبھی بات سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے کبھی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا وہ میرے مولا تو نے کتنی آسانی فرمائی ہے کہ نہ تو تجھے نیند آتی ہے نہ تو سوتا ہے نہ تیرا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے رات کی تاریکی میں کوئی پکارے دن کے اجالے میں کوئی پکارے خلوتوں میں کوئی پکارے جلوتوں میں پکارے شہروں میں پکارے دکان میں پکارے صحرا میں پکارے غار میں پکارے جہاں کہیں کوئی بندہ آپ کو پکارتا ہے اللہ تو اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے افسوس ہے ہماری اوپر ابھی تک یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اتر نہیں چکی ابھی تک اس حقیقت نے ہمارے دلوں میں جگہ نہیں پکڑی کہ رب کا در ہی تو ہے جہاں سے بندوں کو ملتا ہے جہاں سے لوگوں کی خالی جھولیاں بھرتی ہیں اور اس در تک ہر بندی کی رسائی ہے آسانی سے اس چوکٹ کو پکڑ سکتا ہے تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے ہم فوراً رب کی طرف رجوع کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو فوراً فضا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے ایک تو ہم رب کا در نہ چھوڑیں دوسری بات یہ کہ قبولیت میں جلد بازی نہ کریں تیسری بات یہ کہ دلوں کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے اور چھوٹی بات یہ کہ ہم آجزی کے ساتھ رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگے مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو چھوٹے بچے سے سیکھیں چھوٹا بچہ کس طرح مانگتا ہے گلی میں کوئی چیز بیچنے والا آتا ہے تو بچہ فوراً ماں کے پاس جاتا ہے امی مجھے پیسے دے دو میں نے چیز خریدنی ہے امی کہتے بیٹا تنگ نہ کرو چلا جا ہر وقت تو پیسے مانگتا ہے بیٹا کہتے نہیں امی مجھے پیسے دے دو میں نے چیز خریدنی ہے جب دو تین مرتبہ یہ مکالمہ ہو جاتا ہے اور بیٹا سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرح پیسے نہیں ملنے وہ جھوٹ موٹ رونا شروع کر دیتا ہے اور جو وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں کی مامتا جوش میں آتی ہے فوراً پیسے نکالتے یہ لو بیٹا چلا جا اور چیز خرید لے بیٹے کو طریقہ آتا ہے کہ ماں کی جیب سے پیسے کس طرح نکالے جا سکتے ہیں یہ طریقے ہم بھی اختیار کر لیں اپنے رب کے سامنے جب بیٹے کے آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں تو ماں برداشت نہیں کر سکتی ماں کی رحمت جوش میں آتی ہے جب بندے کی آنکھ میں آنسو نظر آتے ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور یہ رونا یہ تو اپنے اندر بہت طاقت رکھتا ہے اور کئی لوگوں کو اس طاقت کے استعمال کا طریقہ آتا ہے اور وہ اس رونے کے بدولت بہت سارے کام نکلواتے رہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کوئی چیز مانگتی ہے اور خاون دینے کے موڈ میں نہیں ہوتا تو بیوی بھی کئی مرتبہ یہ طریقہ استعمال کرتی ہے ہاں اور جب یہ طاقت وہ استعمال کرتی ہے تو خاون کا دل نرم پڑ جاتا ہے بیٹا بھی کئی مرتبہ یہ طریقہ استعمال کرتا ہے کئی مرتبہ ماں بھی اپنے جوان بیٹے کے سامنے یہ طریقہ استعمال کرتی ہے تو بیٹا مان جاتا ہے رونے کے اندر ایک طاقت ہے طاقت اور اگر بندے اپنے رب کے سامنے اس چیز کو استعمال کریں تو سبحان اللہ اللہ تعالی کی طرف سے کیسے فیصلے نازل ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے پاس اپنا لباس نہیں ہوتا کھانے پینے کے اپنے برتن اس کے پاس نہیں ہوتے اپنا بستر اس کے پاس نہیں ہوتا کمزور اتنا ہوتا ہے کہ کروٹ بدل نہیں سکتا بول نہیں سکتا کوئی چیز مانگ نہیں سکتا ہنستا مسکراتا یہ سلسلہ اس میں نہیں ہوتا اپنے اندر کی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا اس بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف اس کے پاس اپنا ایک رونا ہوتا ہے اور وہ ہر مسئلے کے حل کے لیے اس رونے کو استعمال کرتا ہے اس کو بھوک لگی تو رونا شروع کر دیا ماں نے دودھ پلایا اس کو نیند آئی تو رونا شروع کر دیا ماں نے بستر کا انتظام کر دیا اس کو بیمار تکلیف ہوئی درد ہوئی تو پھر اس نے رونا شروع کر دیا ماں نے دوائی دے دی وہ اپنا ہر مسئلہ رونے کے ذریعے سے حل کرواتا ہے اس لیے تو ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے اے دوست جب تو چھوٹا تھا تو رونا جانتا تھا اللہ تعالیٰ تیری ہر ضرورت کو پورا کر لیا کرتا تھا اے دوست جب تو تو چھوٹا تھا رونا جانتا تھا اللہ تعالیٰ تیری ہر ضرورت کو پورا کر لیا کرتا تھا جب تو بڑا ہو گیا تو نے رونا چھوڑ دیا اللہ نے تیری ضروریات کو پورا کرنا چھوڑ دیا اور اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم کچھ واسطہ وسیلہ پیش کر لیا کریں اللہ تعالی کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے دیا کرے اللہ کو ولی اللہ الحسن فد ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں خوبصورت خوبصورت نام ہیں ان خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا کرو اے کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ یہ پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا کرو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کے سامنے پیش کرو اللہ میں نے فلاں نیک عمل کیا تھا اور تیری رضا کے لیے کیا تھا اللہ میں تجھے اس نیک عمل کا واسطہ دیتا ہوں میری دعا کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے نیک اشخاص کا واسطہ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں اور اس ذریعے سے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے تو معذر سامین جملہ پریشانیوں کے حل کے لیے ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی ادھر ادھر کے دھکے کھانے سے ہم بچ جائیں گے اگر ہم نے ایک رب سے مانگنا سیکھ لیا ایک رب کو منانا سیکھ لیا اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو تین میں سے ایک معاملہ اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں تین میں سے ایک معاملہ اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں یا تو آئینی ہی وہی چیز مل جاتی ہے جو چیز اس نے اپنے رب سے مانگی تھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو کچھ مانگا تھا اللہ نے وہی کچھ دیا دوسری صورت یہ ہے کہ جو کچھ مانگا تھا وہ بندے کے لیے خیر نہیں تھا تو اللہ تعالی وہ چیز تو نہیں دیتا اس دعا کی بدولت اس سے ایک مصیبت ٹال دیتا ہے مصیبت ہٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یہ دوسری صورت ہے دعا کی قبولیت کی اور دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ کہ جو کچھ بندے نے مانگا ہوتا ہے اللہ وہ نہیں دیتا بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اور اس کے بدلے کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلتی البتہ اس دعا کا ثواب اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے لیے محفوظ کر لیتا ہے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیتا ہے یہی تو وجہ کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے پاس اعمال نامے آئیں گے تو وہ کہیں گے اللہ یہ اعمال تو ہم نے کیے ہیں جس کا جن کا ہمیں اجر ملا ہے یہ کون سی عمل کا اجر ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے دنیا میں دعائیں مانگی تھی لیکن اس وقت میں نے دعائیں قبول نہیں کی تھی ان دعاؤں کا یہ اجر ہے جو آج آپ کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے آپ کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت بندے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم نے دنیا میں جتنی دعائیں مانگی تھی ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہو چکی ہوتی تمام دعاؤں کا اجر اور ثواب آج ہمیں مل جاتا تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں حقیقت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعائیں ایک ایک دعا پڑتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ آپ علیہ سلاۃ وسلام نے کیسے قدم بقدم لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں اور کیسے ان دعاؤں میں اللہ کے نبی نے اپنی آجزی اور بندگی کا اظہار فرمایا ہے مصنون دعائیں یاد کرنی چاہیے ایک تو وہ دعائیں ہیں نا جو ہم مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں کیا دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے اور سونے وہ جاگنے کے بعد یہ مصنون دعائیں ہیں جو مختلف اوقات میں پڑھنی ہوتی ہیں یہ بھی پڑھا کریں ان دعاؤں کے علاوہ دوسری کچھ دعائیں ہیں بندہ ان دعاؤں کو بھی یاد کرے مسنون دعائیں حضور نے مانگی ہے دعاؤں کو بھی یاد کرے اور دعاؤں کے معنی کو بھی یاد کرے کہ حضور نے اس دعا کے ذریعے سے کیا کچھ مانگا ہے یقین کرے بندے کو مزہ آ جاتا ہے جب وہ دعا پڑتا ہے اور بندہ اس دعا کے معنی کی طرف دھیان دیتا ہے کہ حضور کس طرح اللہ تعالی سے مانگا کرتے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پکارا کریں رب سے مانگا کریں کیونکہ نیک بندے ہمیشہ کے لیے اپنے رب کو پکارتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے اس وقت پر وردی گار جلال فرمائیں گے ان نہ فی الخیرات یہ جنت میں جو بندے گئے ہیں نا یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے یا نیک امال میں جلدی کیا کرتے تھے وہ رغب و رحبا اور ہمیں اکثر پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ تو گویا کہ قیامت کے دن پروردگار اس بات کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مجھے پکارا کرتے تھے تو پکار کی بدولت بندے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں دنیا کی بھلائیاں دنیا کی تمام تر خیریں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں پوشیدہ ہیں اور قیامت کی نجات اور قیامت کی بھلائی یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں مزمر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے شرمانا نہیں چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے وہ پروردگار تو ہمیں خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو مانگتے کیوں نہیں ہو رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آتا ہے دنیا کے آسمان پہ آتا ہے خود باقاعدہ اعلان کرواتا ہے ہے کوئی ایسا بندہ جو محتاج ہو مجھ سے مانگے میں اس کی حاجت پوری کر لوں ہے کوئی ایسا بندہ جو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو پریشان ہو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر لوں ہے کوئی ایسا بندہ جو مانگنے والا ہو جو پریشان حال ہو میں اس کی پریشانی دور کر دوں تو اللہ تعالیٰ تو اعلان کرواتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور ہم مانگ ہی نہیں سکتے مانگتے ہیں تو مانگنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں فضول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگو سب کچھ ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو حتیٰ کہ تم میں سے کسی بندے کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گویا کہ ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ سے مانگو بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو وہ اللہ بڑی چیزیں بھی دے دیتا ہے چھوٹی چیزیں بھی دے دیتا ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد للہ رب سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں پھر دعا کریں گے ان اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنے سروں کو جھکا لیں یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں سما رہے ہیں میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول أمين الحمد لله رب العالمين من عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين کریم پروردگار ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں ہمارے باطن کی گندگیوں کو دور فرما ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے تیرے لیے تو بچانا آسان ہے ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں تو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے اے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما سجدوں کا سرور عطا فرما مناجات کی لذت نصیب فرما رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں اے اللہ اس کو ہم سے دفع دور فرما اللہ یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے اعمال پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اب ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ایمان ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ کوئی بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں ہے حسرت تو اس بندے پر ہے جو پوری زندگی تیرا کلمہ پڑھتا رہا تیرے سامنے سجدے کرتا رہا اور تو ناراض ہو گیا ایمان سے محروم ہو کے چلا جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے اللہ اس بندے کے اوپر حسرت ہے اللہ اسے حسرتوں سے بچا لیجئے حسرتوں سے بچا لیجئے اللہ تو نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے ہمارا استحقاق تو کوئی نہیں تھا اے اللہ تو نے محض فضل فرمایا ہے اللہ ہم آئندہ کے لیے بھی اسی فضل کے طلبگار ہیں ہمارے ایمان کو دوا متا فرما ہماری ایمان کو بقا نصیب فرما اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما ایمان سے محروم نہ فرما اے کریم کا تیری کریمی کا واسطہ اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ اے جواد تیری تیرے و سخا کا واسطہ اللہ تو سخی پروردگار ہے تجھے سخاوت سجتی ہے اے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے خالی جھولیاں بھر دیجئے اللہ اندھیری رات کا وقت ہے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے آئے ہیں اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ تو راضی ہو جا اے کریم آقا تو راضی ہو جا اللہ اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا تو تو زمین و آسمان کے خزین خزانوں کا مالک ہے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا اے کریم آقا اگر تو نے خالی خالی ہاتھ لوٹایا ہمارے سامنے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگے تو کس سے مانگے اللہ تیرا ایک ہی در تو ہے کہ ہم آئے ہیں اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا کریم پروردگار مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تجھے منانے کے لیے آئی ہیں اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا دنیا میں دیکھا ہے مائیں جہاں چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں ماں تو ماں ہوتی ہے ہر کوئی اس کی قدر کرتا ہے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے ہر کوئی اس کا لحاظ کرتا ہے اے کریم آقا تو بھی لحاظ فرما دیجئے اللہ تو بھی لحاظ فرما دیجئے ان کو بھی معاف فرما ہم سب کو کو معاف فرما کریمہ کا ہماری تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما ان کی سنتوں کی محبت نصیب فرما ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بنا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت کے نور سے منور فرما اے کریم پروردگار ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حفظ کوثر کا ضرور نصیب فرما فرما ان ان کے کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا قدموں میں جگہ نصیب فرما اے اللہ قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما ہم اس دنیا میں حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما حاضرین سب کی پریشانیوں کو ختم فرما سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما جو مصائب و عالام کا شکار ہیں ان کو مصائب و عالام سے چھٹکارا نصیب فرما ایک بھائی کی والدہ فوت ہو چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما ان کو اعلیٰ علی جین میں جگہ نصیب فرما جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما ایک اور بھائی کی بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اللہ ان کے لیے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا قبر کو وسعت عطا فرما ٹھنڈک نصیب فرما اے کریمہ کا ہماری جان سے پیارے ملک کی حفاظت فرما یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے اللہ بحرانوں سے چھٹکارا عطا فرما اللہ اس قوم کے اندر وحدت اور اتفاق والی فضا پیدا فرما بے سکونے کو سکون میں تبدیل فرما بد امنی کو امن میں تبدیل فرما بے اتفاقی کو اتفاق میں تبدیل فرما اس قوم کو وحدت عطا فرما وحدت عطا فرما اے اللہ کفری یا طاقتوں کی آنکھوں میں یہ کوئی ملک کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے اللہ وہ اس کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں اللہ تو ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیجیے اس ملک کی حفاظت فرما دیجیے فرما دیجیے مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اے اللہ ان عظیم مقاصد کے حصول میں کامیابیاں نصیب فرما جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دفع دور فرما جو اس ملک کی دشمن ہے اندرونی ہے یا بیرونی ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اگر تھی ہدایت نہیں دینی اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما ہماری اس سے حفاظت فرما ہماری ان لوگوں سے حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ملک و ملت کے مفادات پر مبنی فیصلے کرنے والی قیادت اللہ نصیب فرما اے کریم کا ہماری ان دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم